بش بن حیان کہتے ہیں ہم اپنی مسجد بنا رہے تھے سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے سلام کیا اور کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے اللہ کے لیے ایسی مسجد بنائی جس میں نماز پڑھی جاتی ہو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس سے بہتر گھر بناتا ہے حدیث نمبر تیرہ سو اکیس مسند احمد